بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں